حشام بن عروا نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے اس لیے آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں گے اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو تم صواحب یوسف کی طرح ہو ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پس حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ سو اناسی